میں درخواست کروں گا جمعیت اہل حدیث کے مرکزی امیر پروفیسر سینیٹر مولانا ساجد میر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج دار نبوت اتحاد امت جناب پروفیسر ساجد میر صاحب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قابل احترام اور معزز علماء کرام اور میرے محترم سامعین اپنے دوستوں اور افقا کی طرح میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو ختم نبوت کی ان کانفرنسوں کے سلسلے کے انعقاد پر اور خاص طور پر آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے منعقد کرنے پر ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا حقیقت یہ ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں نہ صرف تحریری اور تقریری طور پر ختم نبوت کی پاسبانی کا فریضہ ادا کیا ہے انجام دیا ہے بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ مختلف مسالک کے علماء خطباء عوام اور خواص سب کا ایک خوبصورت گلدستہ سجا کر امت کے سامنے رکھا ہے اور جیسا کہ کہا گیا آج جبکہ امت مسلمہ کو پوری دنیا میں سارے عالم اسلام میں اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اس علاقے میں اور اس دنیا میں جو مشکلات جو چیلنج جو سنگین چیلنج درپیش ہیں ان میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اتحاد امت ہے مجلس تحفظ ختم نبوت میں ہمیں اتحاد کی راہ دکھائی ہے جس کے لیے وہ ہم سب کے شکریہ کی مستحق ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ راہ دکھانے والے اصل میں وہی ہیں جنہوں نے حق کی راہ حق کی ساری راہیں اور حق کی اصل راہ ہمیں دکھائی ہے اور جو خاتم النبیین ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے اس امت کی نہیں اس امت کے اتحاد کی بنیاد بھی رکھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا احترام آپ کی ذات اقدس سے وابستگی ہم سب مسلمانوں کا سرمایہ ہے اور یہی وہ سرمایہ ہے جو ہمیں متحد کرتا ہے جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ جو چیز ہمیں اکٹھا کرنے والی تھی صحابہ اکٹھے ہوئے اپنی صدیوں کی لڑائیاں آویزشیں جنگیں انہوں نے بھلائیں فراموش کی اور اکٹھے ہوئے کہ کس نے ذروں کو ملایا اور سہرا کر دیا اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا متحد کیا اور یہ اتحاد آپ کی محبت اور آپ کی وابستگی کی بنیاد پر تھا آپ کی ذات اقدس سے والہانہ تعلق کی بنیاد پر تھا اگر آج ہمیں بھی اس تعلق کا دعویٰ ہے تو پھر ہمیں ایک ہونا چاہیے متحد ہونا چاہیے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ختم نبوت کے دشمنوں کے مقابلے میں اور آپ کے لائے ہوئے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے آدھا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں ایک ہونا چاہیے حضرات محترم شبہات جو ختم نبوت پر پیدا کیے جاتے ہیں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں ان کے جوابات بھی سنتے رہتے ہیں اور ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ختم نبوت اگر اتنا ہی بنیادی اتنا ہی ضروری اتنا ہی اہم عقیدہ ہوتا تو اس کے لیے پورے قرآن میں ایک آیت کیوں اترتی کہ ماکانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد ولا کے رسول اللہ النبیین ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آیت قرآن پاک میں اللہ کے کلام میں ایک آیت بھی ہوتی تو یہ کافی تھی لیکن آیت ایک نہیں ہے قرآن تو بھرا پڑا ہے ختم نبوت کے تذکرے تھے ختم نبوت کے اعلان سے دیکھنے والی سوچنے والی آنکھیں چاہیے علماء کی صحبت چاہیے جو بتا سکیں جو رہنمائی کر سکیں کہ کون کون سی وہ آیات کریمہ ہیں جن میں ختم نبوت کا ذکر کیا گیا میں مختصر کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک تو شروع ہی ختم نبوت کے تذکرے سے ہوتا ہے سورہ بکرا بالکل ابتدائی آیات متقین اور وہ لوگ جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں اور ان میں ارشاد ہوا والذین یؤمنون بما انزل ضلع وما انزل من قبلک متقین وہ ہیں اس کتاب خدا سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہوں گے جن میں دوسری صفات کے ساتھ یہ بھی کہ وہ ایمان لانے والے ہیں ایمان رکھنے والے ہیں اس پر جو آپ پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا من قبل کی بات ہے بعد کی من بعد کی کوئی بات نہیں ہے کہ بعد میں جو نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ گے تو پھر مومن بنو گے پھر متقی بنو گے پھر کتاب خدا سے فائدہ اٹھا سکو یہ ختم نبوت کا اعلان نہیں تو اور کیا ہے اور اسی طرح جو آیت کریمہ اور اس کا ایک حصہ میں نے شروع میں پڑھا تھا فائن آم انو بے بسلم آمن تم بھی فقد احتجاؤ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں درجہ کوالٹی بے شک وہ نہ ہو لیکن بنیادی عقائد عقیدہ وہ ہو جو اے صحابہ کرام آپ کا ہے جو آپ کا عقیدہ ہے اسی طرح کا عقیدہ اگر لوگ رکھیں گے اسی طرح کا ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت پائیں گے ورنہ ہدایت نہیں پائیں گے اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا وہ نہ صرف ختم نبوت کو ماننے والے بلکہ اس کے لیے قربانی دینے والے اس پر جان چھڑکنے والے تھے اور اسی طرح بہت سی آیات کریمہ ہیں میں وقت زیادہ نہیں لیتا میں اشارہ کرتا ہوں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرہ یہ قرآن یہ فرقان اللہ نے نازل کیا اور بابرکت ہستی نے نازل کیا یہ با یہ نازل کی یہ بابرکت کتاب اور مقصد کیا ہے لیکون للعالمین اپنے بندے پر نازل کیا اپنے ایک عظیم الشان بندے اور رسول پر نازل کیا لے یقون نذیرہ عالمین تاکہ وہ سارے عالمین عالمین ساری دنیا اور ساری دنیا والوں کو ڈرانے والا رسول بن کے آئے جو اس دنیا میں ہے آپ کے آنے کے بعد تھا یا ہے یا ہوگا جو العالمین میں شامل ہے اس کے لیے آپ ہی رسول ہیں اور اس کے علاوہ کوئی رسول نہیں اور پھر کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیا لوگو میں تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور کہنے والے نے خوب کہا کہ جو انناس میں شامل ہے جو لوگوں میں شامل ہے جو بندوں میں شامل ہے اس کے لیے تو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ آخری رسول ہیں جو جو بھی بندوں میں شامل ہے کہ جرا بندے کا پتر نہیں وہ جنہوں مرضی رسول بنا رہے بندوں میں جو شامل ہے جو انناس میں شامل ہے اس کے لیے آپ ہی رسول اور اسی طرح کی دوسری آیات کریمہ جن میں ختم نبوت کا واضح واضح اعلان کیا گیا ہے حضرات گرامی عقیدہ تو ایسا ہے جو بنیادی ہے اور عقیدہ ایسا ہے ختم نبوت کا جس کے لیے قرآن اور اس کے ساتھ یہ حدیث اس نے مکمل رہنمائی دی ہے اور مفصل مکمل بھی اور مفصل بھی وقت نہیں ہے حادیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں میں حوالہ نہیں دیتا لیکن قرآن و حدیث میں اس عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو پوری طرح اور مکمل طور پر اور مفصل طور پر واضح کیا گیا ہے لیکن ایک اور چیز اس کو اہمیت دلاتی ہے اللہ کا کہا ہوا فرمایا ہوا اور ایک سے زیادہ اور متعدد مقام مقامات پر اس پر جو اللہ نے تاکیدن زور سے اور بار بار تاکید سے اور تکرار سے کہا وہ کافی ہے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں واضح اور کافی ہیں لیکن ایک اور چیز جو عقیدہ ختم نبوت کو اہمیت دیتی ہے ہماری تاریخ میں وہ یہ ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے لیے میں نے اشارہ کیا تھا پہلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بے انداز قربانیاں دی ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے بھی اور خاص طور پہ آپ کے دور میں کہ جس طرح صحابہ کرام نے منکرین ختم نبوت جھوٹے نبیوں کا جس طرح صدیق اکبر نے اور صحابہ نے تعاقب کیا اور جس طرح اس کے لیے انہوں نے زخم بھی کھائے جانے بھی دیں قربانی بھی دی اس نے اس عقیدے کو اور بھی قیمتی بنا دیا ہے امت کے لیے اور پھر بالخصوص مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی جنگ یمامہ میں چھوٹے صحابہ عام صحابہ ہمارے لیے سب خاص ہیں سب بڑے ہیں میں نسبت تناسب کی بات کرتا ہوں فضیلت ہر ایک کی اپنی ہے عام صحابہ درکنار بڑے بڑے اجل اور عالم اور کاری صحابہ انہوں نے اپنی جانے دی کیوں دی کیوں قربانی دی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ختم نبوت کو کہ عقیدے کو ایک قیمتی عقیدہ اور ایک بنیادی عقیدہ اور ایک اہم عقیدہ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ صحابہ کرام کے دور سے اس کے لیے امت قربانی دے رہی ہے اس کی پاسبانی کر رہی ہے قربانیاں دے دے کر کر رہی ہے اور یہ تسلسل جاری رہتا ہے تاریخ کے اندر تفصیل میں میں نہیں جاتا میں یہ کہتا ہوں کہ گئے گیا گزرا جو ہمارا دور تھا خلفائے راشدین کے بعد اس میں بھی اس عقیدے کی وہ حکمران ہماری تاریخ کے جن کو کئی حوالوں سے ہم اچھے اچھے انداز میں اچھے طور پر یاد نہیں کرتے انہوں نے بھی منکرین ختم نبوت کے خلاف اپنا فرض ادا کرنے میں کوتا ہی نہیں کی قربانیاں بھی ہوتی رہیں اور منکرین ختم نبوت کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں اور پھر یہ تسلسل آگے بڑھتا ہے ہمارے دور تک پہنچتا ہے اور جیسا کہ ذکر ہو رہا تھا سن ترپن کی تحریک میں اور چوہتر کی تحریک میں ہمارے شہداء نے شہداء ختم نبوت نے جن کا تعلق مختلف مسالک سے تھا جن کا تعلق مختلف فقہی اور عقیدہ مختلف فقہی طریقوں سے تھا ان ان سب نے قربانی دی کیونکہ یہ ایک کامن کاز تھا ایک مشترک کاز تھا ایک بنیادی کاز تھا جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمام تمام رنگی کفن شہیدان با وفا کو سلام پہنچے اور نبی کی حرمت پہ کٹنے والے والوں کے نقش پا کو سلام پہنچے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ قربانی دی جنہوں نے اپنی جانیں لٹائیں ان کا مقصد کیا تھا آج ان میں سے بہت سے بہت سے حضرات کے شہداء کے نام بھی ہم نہیں جانتے لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے اس عقیدے کو بنیادی عقیدہ سمجھتے ہوئے اس عقیدے کو قیمتی عقیدہ سمجھتے ہوئے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور آج یہ عظیم الشان کانفرنس اور سٹیج پر سجا ہوا مختلف مسالک کے اکابر کا علماء کا یہ خوبصورت اور جامع گلدستہ اعلان کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ آج بھی اگر کسی نے تاج و تخت ختم نبوت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر اور آپ کے خاتم المرسلین ہونے پر کسی طرح سے بھی کسی انداز میں بھی اور کسی طرح سے بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو آج بھی شہدائے ختم نبوت کی تاریخ کو زندہ کرنے والے اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں اور وہ اس تاریخ کو زندہ کریں گے اور ہر قربانی دے کر ختم نبوت اور اس کے عقیدے کی حفاظت کریں گے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت میں مولانا عبد الغفور حیدری صاحب ان کی تائید کرتے ہوئے اور یہ ہم ہم سب کے دل کی آواز ہے اگر کسی نے بیرونی دباؤ پر امریکہ کی ڈکٹیشن پر برطانیہ کے کہنے پر یورپ کی خواہش پر کسی کے بھی کہنے پر اگر کسی نے آئین بدلنے کی آئینی ترمیم جس نے قادیانیوں کو لاہوریوں کو مرزائیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا اسے تبدیل کرنے کی یا وہ تو دور کی بات ہے کسی نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کو بدلنے کی کوشش کی تو سارے مسلک سارے مسالک سے تعلق رکھنے والے سارے مسلمان اور سارے علماء انشاءاللہ ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس آرڈیننس میں بھی کوئی تبدیلی لا سکے یہ ہمارے ایمان کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ایک تعلق کی بات ہے اور ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب متفق اور متحد ہیں اور انشاءاللہ متفق اور متحد رہیں گے اور اس کے لیے ہر قربانی پیش کریں گے وہ آخر و الحمد للہ رب العالمین